السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ اور یقیناً پڑھائی سٹارٹ ہو چکی ہوگی زور شور کے ساتھ ایسا ہی ہے میں اس سے قبل کے آج کا لیکچر سٹارٹ کروں کچھ باتیں پچھلے لیکچر سے متعلق لاسٹ لیکچر میں رادر لاسٹ ٹو لیکچرز میں ہم نے بات چیت کی تھی آڈٹ آبجیکٹیوز کے بارے میں اور general principles governing and audit کے ریفرنس میں تھوڑا سا جسٹ ایک پچھلا ریکیپ اس کے بعد پھر آج کی بات چیت ہم نے آبجیکٹو کے بارے میں یہ دیکھا تھا آڈیٹ آبجیکٹو کے بارے میں کہ آڈیٹر کو آڈٹ کے ذریعے سے اس قابل بنا دیا جاتا ہے کہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں یہ اوپینین دے سکے کہ جی یہ financial statements in all material respects according to the requirements of international financial reporting standard and companies ordinance 1984 ہیں ایسا آڈٹ کا آبجیکٹو ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ آڈیٹر اس قابل ہو گیا کہ اب وہ یہ اوپینئن دے رہے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ آڈٹ کروانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ فیوچر میں اس کی وائبلٹی ہے اینٹی کی کوئی بڑا گرو کرے گی نہ ہی اس کی مینجمنٹ افیکٹو اور ایفیشنٹلی کام کر رہی ہے اس بارے میں کوئی آڈٹ ایسا اوپینین پیش کرتا ہے بلکہ اس میں صرف اور صرف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جو بنائی گئی ہوتی ہیں ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ free from material misstatement پھر اس کے بعد ہم نے جنرل پرنسپلس کی بات کی تھی جس میں کہ ہم نے پروفیشنل ایتھکس کی بات کی تھی کہ پروفیشنل ایتھکس جو ہیں اس میں آڈیٹر میں موجود ہونا چاہیے انڈیپینڈنس کی بات کی تھی انٹیگریٹی کی بات کی تھی آبجیکٹیوٹی کی بات کی تھی اور پھر پروفیشنل کمپیٹنسی کی بات کی تھی یہ ساری باتیں ہم نے اس کے پروفیشنل ایتھکس میں بات کی تھی اور پھر اسی طرح سے ہم جنرل پرنسپلس کو پڑھتے ہوئے آگے پہنچے تھے جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جن کا ہم آڈٹ کر رہے ہیں وہ audit international standard on auditing and international auditing practice statement کے مطابق کیا جائے گا یہ بھی اس کا ایک جنرل پرنسپل ہے اور ایک بہت اہم پرنسپل تھا پروفیشنل اسکیپٹسم کا کہ آڈیٹر مائنڈ کے ساتھ آڈیٹ ایویڈینس کو تلاش کرے گا اور ان کی کوالٹی کو جانچے گا ٹھیک ہے تبھی وہ آڈیٹ ایویڈینس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ سفیشینٹ اور اپروپریٹ آڈیٹ ایویڈینس ہیں پھر جی ہم آگے بڑھے تھے اور آگے ہم نے اسکوپ آف اینڈ آڈٹ کے بارے میں کچھ بات چیت کی تھی وہاں پر میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا سائیکل بتایا تھا کہ آڈٹ پروسیجر کے ذریعے سے سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس حاصل کیے جاتے ہیں اور وہ سفیشینٹ اپروپریٹ آڈٹ ایویڈینس موجب بنتے ہیں ریزنیبل ایشورینس حاصل ہونے کے اور پھر اس ریزنیبل ایشورینس پر بیس کر کے آڈیٹر اپنا اوپینین فارم کرتا ہے ہاں یہاں پر میں نے آڈٹ ایویڈینس کے بارے میں ایک مختصر ستعارف ضرور آپ کو دیا تھا کہ آڈیٹ ایویڈینس انفیکٹ حاصل کیا جاتا ہے مینجمنٹ کی ان ایسرشنز کے بارے میں جو کہ مینجمنٹ نے فائنینشل اسٹیٹمنٹس میں کی بھی ہوتی ہیں لائک like, مشینری ہم نے لیز کروائی ہوئی ہے اب اس کے اوپر ہم آڈیٹ ایویڈنس لینا چاہیں گے اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی ایگزٹینس سے متعلق آڈیٹ ایویڈنس اکٹھا کیا جاتا ہے اس کی اکرنس سے متعلق آڈیٹ ایویڈنس کیا جاتا ہے اس کی ویلیویشن میجرمنٹ پریپریشن اور پریزنٹیشن کے ریفرنس میں ڈسکلوجر کے ریفرنس میں ہم نے اس کے ایویڈنس حاصل کرنا ہوتے ہیں یہ تھی بات اسکوپ آف دا آڈیٹ کے ریفرنس میں پھر میں نے آپ کو ریزنیبل ایشورینس کے بارے میں کچھ بات کی تھی اور ریزنیبل ایشورینس کے ریفرنس میں میں نے آپ کو جس چیز کے اوپر ایمفیسائز کیا تھا وہ تھا کہ فیکٹرز جو کہ ریزنیبل ایشورینس کو افیکٹ کرتے ہیں وہ فیکٹرز ان میں سب سے پہلا فیکٹر تو تھا لمیٹیشن آف آڈٹ جس میں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم چونکہ سیمپلنگ بیسڈ ٹیسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو رہ جائے گا جو کہ ہو سکتا ہے ایرر ہو لیکن ہم ڈیٹیکٹ نہ کر سکے ہوں پھر اس کے بعد limitation of accounting and internal control بھی ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ہیومن ایرر ہے یا کوئی کولیجن ود امپلائیز ہے کولیجن ود تھرڈ پارٹیز ہے مینجمنٹ اوور کر جاتی ہے اس قسم کی چیز یا انٹرنل کنٹرول افورڈیبل نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اتنے انٹرنل کنٹرول کاسٹ ہم انکر نہیں کریں گے تو یہ اس قسم کی چاند ایک چیزیں جو ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں ریزنیبل ایشورنس کو پھر ایک اور چیز تھی کہ جو آڈٹ ایویڈینس ہوتا ہے that is always persuasive in nature that is not conclusive in nature کہ آڈٹ ایویڈینس یہ ایک لمیٹیشن ہے آڈٹ کی انہیرنٹ لمیٹیشن ہے یعنی کہ ایسا تو ہے ہی انہیرنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چیز ہو جو چیز اس کے اندر موجود ہو انہیریٹڈ ہو تو ان جو انہیرنٹ لمیٹیشن کے ریفرنس میں ہم نیس دیکھ رہے ہیں اس آڈٹ ایویڈینس کی وہ یہ ہے کہ ہم اس سے مان تو لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن وہ کنکلوسو نہیں ہوتی بات وہ حتمی نہیں ہوتی بات آڈیٹ ایویڈینس کے ذریعے سے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے پھر ہم نے ایک اور بات دیکھی تھی کہ ہم ججمنٹ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی جو ریزنیبل ایشورینس ہے وہ ججمنٹ بیسڈ ہے ہمیں بہرحال اپنی ججمنٹ کسی نہ کسی لیول پر لے کر آنا پڑتی ہے جتنے بھی ہم آبجیکٹو ہوں کہ ہم آڈیٹ اوپینین جو دیں گے آڈیٹ ایویڈینس پہ بیس کر کے دیں گے لیکن بہرحال کسی نہ کسی سٹیج پر ہمیں ججمنٹ ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور لمیٹیشن جو افیکٹ کرتی ہے آڈٹ کے ایویڈینس کے بعد اس کی ریزنیبل ایشورینس حاصل کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ہوتی ہے تھرڈ پارٹیز کی انوالومنٹ کے تھرڈ پارٹیز کی انوالومنٹ کے ساتھ بعض اوقات آپ ریزنیبل ایشورینس اس لیول کی حاصل نہیں کر پاتے سو so, یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کو ریزنیبل ایشورینس کے ریفرنس میں کی تھیں پھر ہم نے دیکھا تھا آڈیٹ رسک اینڈ مٹیریلٹی کی بات وہ آڈیٹ رسک مٹیریلٹی کیا تھی کہ رسک ہوتا ہے کہ آڈیٹر کا جو اوپینین ہے وہ ان اپروپریٹ ہوگا کیوں ان اپروپریٹ ہوگا کیونکہ وہ ریزنیبل ایشورینس پہ بیس کر رہا ہے اور ریزنیبل ایشورینس اس بات کو اکنالج کرتی ہے کہ آڈیٹر کا اوپینئن ہو سکتا ہے کسی بات کے بارے میں میٹیریل چیزوں کو بھی افیکٹ کر رہا ہو یعنی کہ ہو سکتا کوئی میٹیریل بات بھی آڈیٹر سے رہ گئی ہو کیونکہ ریزنیبل ایشورینس کی جب بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایبسلوٹ ایشورینس نہیں ہے اس چیز کو دور کرنے کے لیے اس آڈٹ رسک کو دور کرنے کے لیے آڈیٹر اپنے آڈٹ کو پراپرلی پلان کرتا ہے باقاعدہ پروگرام بناتا ہے اس کا اور پروفیشنلزم کے تحت وہ پھر آڈٹ ٹیک اپ کرتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ جی میرے میٹیریلٹی کا لیول کیا ہونا چاہیے کہ آڈٹ رسک کم از کم ہو اور وہاں پر وہ پھر اپنی میٹیریلٹی کا لیول ڈیفائن کرتا ہے کہ آڈٹ رسک منیمائز ہو سکے اب وہ میٹیریلٹی کے لیول آپ کو یاد ہوگا میں نے دو لیولز بتایا تھے میٹیریلٹی کے ایک اوور آل فائنینشل اسٹیٹمنٹ کا لیول اور دوسرا transaction account balance and disclosure کا لیول ان لیولس پر وہ مٹیریلٹی ڈیفائن کرتا ہے کہ میری ایکسٹینٹ کس حد تک ہوگی آڈیٹ کرنے کی یا ایویڈینس کہاں کہاں سے میں حاصل کروں گا اوور آل فائنینشل اسٹیٹمنٹ کی جب بات کی تھی تو انٹرنل کنٹرول کا لیول تھا کہ اس انٹرنل کنٹرول پر جا کر وہ دیکھتا ہے کہ جی اس کی overall internal control environment کیا ہے اسٹیٹمنٹس کس انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ میں بنائی جا رہی ہیں اور پھر ٹرانزیکشن اکاؤنٹ بیلنس اور کا جو لیول ہے اس میں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ میں نے کس ایکسٹینٹ تک ٹرانزیکشن کو ویریفائی کرنا ہے کس ایکسٹینٹ تک کے اکاؤنٹ بیلنس کو اس نے ویریفائی کرنا ہے ایک لاکھ روپے کے تمام اکاؤنٹ بیلنس کو لینا ہے یا اس نے دس ہزار روپے تک آنا ہے مینس وہ اپنے مٹیریلٹی کے لیول کو بڑھاتا چلا جائے گا سو دیٹ کہ اس کا آڈیٹ رسک مینیمائز ہو سکے ٹھیک ہے سو یہ چند ایک باتیں تھیں اور اس کے بعد میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں یہ بھی بتایا تھا کہ اکاؤنٹنگ یعنی کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ بنانا اور پرزینٹ کرنا ذمہ داری بنتی ہے مینجمنٹ کی اس نے اکاؤنٹنگ پالیسیز سلیکٹ کرنی ہے اور اپلائی کرنی ہے اور اس نے پریپریشن اینڈ پریزنٹیشن اس طرح سے کرنی ہے انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ اس طرح سے ڈیزائن کرنا ہے کہ فائنینشل اسٹیٹمنٹ میں کوئی مٹیریل مس اسٹیٹمنٹ نہ رہے یہ بات تھی جو لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ایمفسائز کی تھی anyways this was all about the overview of my last two lecture regarding objectives and general principles governing and audit یہ in fact international standard on auditing number two hundred ہے بہت بیسک اسٹینڈرڈ ہے اس لیے انیشلی میں نے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا اب آج جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے legal consideration regarding an audit اور اس میں لیگل کنسیڈریشن کی جب بات آتی ہے تو اس میں لا کی بات آتی ہے قانون کی بات آتی ہے and the law in fact regulates all these things is companies ordinance 1984 in Pakistan اس میں کچھ لیگل کنسیڈریشن ہیں جن کو کہ فالو کیا جاتا ہے آڈیٹ کرنے کے دوران اس میں سب سے پہلی بات آتی ہے آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق لیکن آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ سے بھی پہلے میں آپ کو ایک پریویس نالج اسٹرائک کروا دوں میں نے پچھلے کچھ لیکچر میں آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آڈٹ ہر آرگنائزیشن کے لیے کروانا ضروری نہیں ہے آپ کہیں جی ہر بزنس اینٹی کو آڈٹ کروانا چاہیے نو دس از ناٹ سو آڈٹ کروانے کے لیے آرگنائزیشن وہ business entity public limited company ہونا چاہیے یا اگر پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے تو اس کا paid up share capital three million یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے یا وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی سبسڈری کمپنی ہو تب اس پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کو آڈیٹ کروانا ضروری ہے according to the companies ordinance nineteen eighty four so یہ اینٹیز ہیں جن کو آڈٹ کروانا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اپنی مرضی سے آڈٹ کروانا چاہے نو پرابلم لائک کوئی این جی او آڈٹ کروانا چاہتی ہے ٹھیک ہے کوئی پارٹنرشپ فرم آڈٹ کروانا چاہتی ہے ٹھیک ہے کوئی sole proprietorship business entity audit کروانا چاہتی ہے ٹھیک ہے کروا لیں لیکن ان کے لیے کوئی لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے جبکہ میں نے آپ کو بتا دیا پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے لیے لیگل ریکوائرمنٹ ہے ان کو آڈٹ کروانا ہے اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کی بھی شرط میں نے آپ کو بتا دی اب آڈیٹ کس سے کروانا ہے اس کے بارے میں بھی I have told you earlier کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے آڈٹ کروانا ہے ان کمپنیز کو اس کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں آج جو بات مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹینٹ فرم کو ایز این آڈیٹر جب اپوائنٹ کیا جائے گا تو اس پوائنٹ پر قانون کیا کہتا ہے means appointment of an auditor so when we talk about appointment of an auditor یا آڈیٹرز تو اس میں تین سٹیجز پر ان اپوائنٹمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے نمبر ون فرسٹ آڈیٹر کی appointment number two appointment of subsequent auditors and number three appointment of auditor at the time of casual vacancy یعنی کہ تین سٹیجز ہیں جن پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں ہمارے پاس کیا گائیڈنس موجود ہے کیا گائیڈ لائنس موجود ہیں کمپنیز آرڈینس 1984 میں so when we talk about appointment of a first auditor تو فرسٹ آڈیٹر کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے اب کمپنی ان کارپوریشن کے بارے میں you should be very much clear کہ کمپنی کب انکارپوریٹ ہوتی ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کو اب کارپوریٹ لا کی وہ باتیں نہیں بتا رہا کہ کمپنی انکارپوریٹ کیسے ہوتی ہے کمپنی لیکویڈیٹ کیسے ہوتی ہے میں تو آپ کو آڈیٹنگ پڑھا رہا ہوں اس میں اب کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں کہ کمپنیز رجسٹرار کے پاس کمپنی کا جب کیس جاتا ہے انکارپوریشن کے لیے memorandum of association articles of association prospectus اور باقی جو بھی لوازمات ہیں فارمز کی شکل میں تو کمپنی کو سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن ایشو کر دیا جاتا ہے اب یہ سرٹیفکیٹ آف انکارپوریشن حاصل ہونے کے بعد کمپنی نے اپنا آڈیٹر اپوائنٹ کروانا ہوتا ہے اب ڈائریکٹرز نے within sixty days company کا فرسٹ آڈیٹر اپوائنٹ کرنا ہوگا فرسٹ آڈیٹر کون اپوائنٹ کرے گا ڈائریکٹر کب ود ان سکسٹی ڈیز ساٹھ دن ود ان کب سے یہ دن شروع ہوں گے yes date of incorporation سے تو ڈیٹ آف ان کارپوریشن سے آنورڈ ساٹھ دن کے اندر اندر first auditor will be appointed by the directors اب یہ جو آڈیٹر ہوگا یہ فرسٹ اینول جنرل میٹنگ کے کنکلوژ تک آڈیٹر رہے گا جب تک فرسٹ اینوئل جنرل میٹنگ ختم نہیں ہو جاتی یہ والا آڈیٹر جو اپوائنٹ کیا ڈائریکٹر نے اس وقت تک فرائض منصبی سنبھالے ہوئے ہوگا آپ کو اینوئل جنرل میٹنگ معلوم ہے بتا دیتا ہوں ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں جنرل میٹنگ یہ شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہوتی ہے ممبرز آف دا کمپنی ان کی میٹنگ ہوا کرتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ یہ میٹنگ ضرور ہوا کرتی ہے اینوئل جنرل میٹنگ یہ annual general meeting closing date of the accounting year سے آنورڈ تھری منتھس کے اندر ہولڈ کرنا ہوتی ہے اب یہ وہ ٹائم ڈیوریشن ہے جس میں کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر ہو چکی ہوئی ہیں آڈٹ ہو چکی ہوئی ہیں اور ڈائریکٹر سے اپروو ہو چکی ہوئی ہیں اور اس کے بعد ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پیش کیا جاتا ہے شیئر ہولڈرس کی میٹنگ میں جو کہ فائنلی اپروو کر دیتے ہیں تو وہ جو شیئر ہولڈر کی میٹنگ ہے that is known as annual general meeting اب اس کے بارے میں مزید بھی ہم تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے چلے جائیں گے بہرحال فی الحال کی بات یہ ہے ہے کہ جو first auditor of the company وہ director of the company appoint کریں گے within sixty days of the date of incorporation اور وہ کب تک آڈیٹر رہے گا جب تک کہ پہلی جنرل میٹنگ کنکلوڈ نہیں ہو جاتی اچھا اب اگر ڈائریکٹر کو اپوائنٹ نہیں کر پاتے تو پھر شیئر ہولڈر اپوائنٹ کریں گے آڈیٹر کو فرسٹ آڈیٹر کی بھی بات کر رہا ہوں میں ڈائریکٹر نے اپوائنٹ کرنے within sixty days if the director fail to appoint an auditor of the company within sixty days تب who will be the responsible for appointment of the auditor? Shareholders. اب شیئر ہولڈرس ایک جنرل میٹنگ کال کریں گے دیکھیے اب یہ اینوئل جنرل میٹنگ نہیں ہے شیئر ہولڈرس کی جو بھی میٹنگ ہوگی وہ جنرل میٹنگ ہوگی اور یاد رکھیے گا ڈائریکٹرس کی جو میٹنگ ہوگی وہ بورڈ میٹنگ کہلائے گی بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ بی او ڈی ٹھیک ہے بورڈ آف ڈائریکٹرس کی میٹنگ کہلائے گی یا بورڈ میٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں سو so, جب بھی کبھی جنرل میٹنگ کی بات آپ سنیں تو جنرل مینس شیئر ہولڈرس کی میٹنگ ممبرس کی میٹنگ سو so, اب جو شیئر ہولڈرس ہوں گے وہ within one twenty days of the date of incorporation first auditor appoint کریں گے کس صورت میں اگر ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں کر سکے ود ان سکسٹی ڈیز تو آن ورڈ اس سے بعد ان کو سکسٹی ڈیز مل کے اب اگر شیئر ہولڈرز بھی اپوائنٹ نہیں کر پاتے فرسٹ آڈیٹر کو تو پھر پھر ایس ای سی پی اپوائنٹ کرے گی اب یہ ایس ای سی پی کیا ہے securities and exchange commission of Pakistan اب یہ securities and exchange commission of Pakistan کیا ہے یہ ایک ادارہ ہے responsible for regulations and monitoring the corporate affairs جتنے بھی کمپنی کے افیئرس ہوتے ہیں جو یہ کمپنیز ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں یہ تمام جو کمپنیز ہیں ان کے افیئرس ریگولیٹ کون ادارہ کرتا ہے S E C P securities and exchange commission of Pakistan اور ان کو مانیٹر بھی کرتا پھر کہ کس کمپنی نے کمپنی کی ریکوائرمنٹس پوری کی ہیں اب وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں کمپنیز آرڈیننس کی کس نے فارم فل کیا ڈفرینٹ فارمز اب میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا ڈفرینٹ فارمز ہیں جو کہ اینولی فل کرنے ہیں جو کہ کوارٹرلی انہیں بعض صورتوں میں اپنے فائنینشل اسٹیٹمنٹس سبمٹ کروانا ہوتی ہیں آڈٹ رپورٹ سبمٹ کروانی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے کمپنی افیئرس بے شمار ہیں جو کہ کمپنیز کو فالو کرنا ہوتا ہے اسی لیے کمپنی جو ہے وہ ایک کمپنی سیکرٹری اپوائنٹ کرتی ہیں اب سیکرٹری کون ہے جو کہ کمپنی کے ان تمام سیکرٹریل ورک کو دیکھتا ہے کہ کون سا فارم کب سبمٹ ہونا تھا کون سی ریکوائرمنٹ کب فلفل ہونی تھی کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب کسی لا کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس کے خلاف پھر سزا ہوتی ہے اس پر سزا کو اوائڈ کرنے کے لیے اس کی تمام ریکوائرمنٹس کو فلفل کیا جاتا ہے اب اس کے لیے پھر کمپنیز کمپنی سیکٹری کو اپوائنٹ کرتی ہیں اینی ویز بات نکلتی جا رہی ہے آگے ہم واپس آتے ہیں ہم بات کر رہے تھے فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کی تو فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں جو میں نے بات آپ کے ساتھ ابھی شیئر کی اس کو ایک سلائڈ کے ذریعے سے دیکھیے کہ فرسٹ آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنے کا ٹائم ہے within sixty days of اور اپوائنٹنگ اتارٹی ہے ڈائریکٹرس اور ٹرمز آف آفس ہے ٹل فرسٹ اے جی ایم اور پھر اپوائنٹنگ اتارٹی ان ڈیفالٹ اگر ہو تو کون اپوائنٹ کرے گا ممبرس یعنی کہ شیئر ہولڈرس اور پھر نیکسٹ بات members shall appoint first auditor at general meeting within one one twenty twenty days days after commission میں میک دا اپوائنٹمنٹ تو یہ ہے جی فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کی کہانی اب بات آگے چلتی ہے subsequent auditor when we talk about subsequent auditor تو اس کا مطلب ہے کہ اب آنورڈ وہ کمپنی جب بھی آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے گی تو کیا طریقہ کار ہوگا اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سبسیکنٹ آڈیٹرز ہمیشہ اینوئل جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کیے جائیں گے اور ہر سال اپوائنٹ کیے جائیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آڈیٹر جو ہے وہ جس اینوئل جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے اس کے کنکلوژ سے لے کر اس اینوئل جنرل میٹنگ کے ختم ہونے سے لے کر اگلی اینوئل جنرل میٹنگ کے ختم ہونے تک وہ آڈیٹر ریسپونسبل ہوتا ہے سو سبسیکٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کون کرتا ہے شیئر ہولڈرس ممبرس کب کرتے ہیں ہر اینوئل جنرل میٹنگ میں وہ کتنی دیر تک آڈیٹر ہوتے ہیں اگلے ایک سال تک کے لیے اب یہ اگلا ایک سال اس طرح سے نہیں بولا جائے گا ایک سال یہ بولا جائے گا till the conclusion of the next annual general meeting اب اگر اینوئل جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈرز آڈیٹر کو اپوائنٹ نہیں کر پاتے تو اس بات کا notice within week S C P کو دیا جائے گا اور وہ ایس سی پی جو ہے وہ آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے گی ٹھیک ہے یعنی کہ اصل میں تو سبسیکوینٹ اب ہر سال ممبرس کو ہی اپوائنٹ کرنا چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے ممبرس نے اپوائنٹ نہیں کیے تو ایس سی پی آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے گی لیکن ایس سی پی کو within one week intimate کیا جائے گا کہ جی ہم جنرل میٹنگ میں آڈیٹر اپوائنٹ نہیں کر سکے پھر S C C P auditor appoint کرے اچھا اب تیسری بات کی طرف ہم آتے ہیں میں نے آپ کو بولا تھا کہ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ تھری لیولس پہ ہم دیکھیں گے ایک فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ پھر سبسیکوینٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ پھر کیجویل ویکینسی کے وقت آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ کیجویل ویکینسی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی وجہ سے آڈیٹر جو ہے آپ کو اب اپوائنٹ کرنا پڑ رہا ہے ڈیورنگ دا ایئر اب یہاں پر directors are to appoint an auditor at the the time of vacancy اور اگر ڈائریکٹرز کیجل ویکینسی کو فل نہیں کر سکتے تو پھر S C C P within thirty days auditor appoint کرے گی ٹھیک ہے سو معلوم کیا ہوا ہمیں کہ ایس سی سی پی انوالو ہوتی ہے آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ میں کن کن اوقات میں number one when first auditor are not within one twenty days from incorporation number two when subsequent auditor are not آڈیٹرٹیڈ annual general meeting and number three when casual vacancy is not filled within thirty days اور یا پھر when auditor appointed are not willing to act as so S C C P نے جب بھی آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنا ہے ان تینوں چاروں صورتوں میں ایس سی سی پی کو ہم ون ویک کا نوٹس دیں گے یعنی کہ اس کو ہم سیون ڈیز کا نوٹس بھیجیں گے جس پر بیس کر کے ایس سی پی آڈیٹر کو اپوائنٹ کرے گی یہاں پر ایک اور بہت اہم بات آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کبھی شیئر ہولڈرس نے آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا ہوگا بے شک وہ آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا ہو جنرل میٹنگ میں یا اینوئل جنرل میٹنگ میں اب جب میں جنرل میٹنگ کہہ رہا ہوں تو یہ انفیکٹ کہلاتی ہے ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ اگر آپ نے پڑھ رکھی ہیں باتیں کمپنیز لا کے اندر تو ورنہ سمپل جنرل میٹنگ بھی کہہ دینا کافی ہے E O G M extraordinary general meeting جس کو میں سمپلی جنرل میٹنگ بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ شیئر ہولڈرز کی میٹنگ ہے تو جو بھی آڈیٹر جنرل میٹنگ میں اپوائنٹ ہوا ہوگا اس آڈیٹر کو اگر آپ نیکسٹ اینوئل جنرل میٹنگ سے پہلے ریموو کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پر اسپیشل ریزولوشن ریکوائرڈ ہوگی and when we talk about special resolution تو اس کا مطلب ہے کہ seventy five percent of the majority votes جو ہیں اس کے حق میں ہوں گے تبھی ہم کہیں گے کہ اسپیشل ریزولوشن پاس ہو گئی یعنی کہ شیئر ہولڈرس کا اپوائنٹ کیا ہوا آڈیٹر اس وقت تک اس کو ریموو نہیں کیا جا سکے گا جب تک کہ اس کے خلاف seventy five percent of the members اپنا ووٹ نہ دے دیں ایک اسپیشل ریزولوشن میں یہ ایک بات تھی جو کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اس کی کمپلیٹ ایک اوور ویو کی کہ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ ہمیں کس طرح سے یاد رہ جائے ایز اے اسٹوڈنٹ تو اس کو آپ دیکھیں کمپریہنسو سلائڈ کے اندر اس سلائڈ میں آپ کو سکس کالمز نظر آ رہے ہیں اور فرسٹ کالم جو آڈیٹرس کا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں first auditors subsequent auditors and casual vacancy کے کیسز یہ تین کیسز ہوں گے فرسٹ آڈیٹر کا کیس یہ بات ہم پہلے بھی سلائڈ میں دیکھ چکے ہیں لیکن دوبارہ سے آپ اس کو سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ within sixty days of incorporation اس کو اپوائنٹ کیا جائے گا اور اس کی اپوائنٹنگ اتارٹی ہے ڈائریکٹرس اور کب تک ان کا ٹرم آف آفس ہوگا till first annual general meeting اور اگر اپوائنٹنگ اتارٹی ان ڈیفالٹ ہو یعنی کہ اس کے پیچھے دیکھیں اپوائنٹنگ اتارٹی کون ہے ڈائریکٹر وہ اس کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے تو اس کی اپوائنٹنگ اتارٹی کس کے پاس آ جائے گی ممبرس کے پاس یعنی کہ شیئر ہولڈر کے پاس اور نیکسٹ آخری جو کالم ہے ریمارکس کا اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ممبرس بھی فرسٹ آڈیٹر کو within one twenty days appoint نہیں کر پاتے جنرل میٹنگ میں تو اس کی اپوائنٹمنٹ ایس ای سی پی کرے گی فرسٹ آڈیٹرس کے نیکسٹ سبسیکوینٹ آڈیٹرس کے بارے میں کہ ان کی ٹائم آف اپوائنٹمنٹ ہے annual general meeting A G M کون اپوائنٹنگ اتارٹی ہے ان کے لیے ممبرس کب تک یہ آڈیٹرس اپنا آفس سنبھالے رکھیں گے till next annual general meeting اور اگر یہ اپوائنٹنگ یعنی کہ ممبرس ڈیفالٹ کر جائیں سبسیکوینٹ آڈیٹرس کو اپوائنٹ کرنے میں تو ایس ای سی پی اس ذمہ داری کو اٹھائے گی اور if auditors are not general meeting commission میں اپوائنٹ آڈیٹرس یہ اس کا ریمارکس کے کالم میں آپ نے دیکھ لیا بہرحال یہ سے پچھلے کالم میں بھی بات واضح ہو گئی تھی آپ کو پھر نیکسٹ بات آتی ہے کیجول ویکینسی کی کیجول ویکینسی جب کیجول ویکینسی کریٹ ہوئی ہے within thirty days of the vacancy آپ کو اس کی اپوائنٹمنٹ کرنا ہوگی اور کون اپوائنٹمنٹ کرے گا directors are the appointing authority term of office ان کا نیکسٹ اینوئل جنرل میٹنگ ہی ہوگا یعنی کہ جب بھی ویکینسی کریٹ ہوئی ہے اس سے آنورڈ جو بھی اینوئل جنرل میٹنگ ہوگی اس میٹنگ کے کنکلوژ تک ہم اس کو آفس دیں گے اور پھر اگر یہ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں ڈائریکٹرز اس کیجول ویکینسی کو فل کرنے میں تو S E C P will be responsible وہ within thirty days of the vacancy auditors کو اپوائنٹ کرے گی اب نیکسٹ بات آتی ہے ریمونریشن آف دا آڈیٹرس کے آڈیٹرس کو فی کتنا پے کرنی ہے اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اپوائنٹنگ اتارٹی ہی ڈٹرمن کرتی ہے آڈیٹرز ریمونریشن آڈیٹرز فی اگر آڈیٹر کو ایس سی سی پی اپوائنٹ کر رہی ہے تو ایس سی سی پی ول ڈٹرمنیٹس فی اور اگر ڈائریکٹرز اپوائنٹ کر رہے ہیں تو director will determine the auditor fee اور اس کے علاوہ جو بھی کیسز ہوتے ہیں ممبرس ہی ان کی فی کو ڈیٹرمن کرتے ہیں ہاں ممبرس کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ممبرس اپنی ذمہ داریاں ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹرس کو یا چیف ایگزیکٹو کو کہ جی ٹھیک ہے آپ کمپنی کے تمام افیئرس دیکھ رہے ہیں یہ آڈیٹرس کی فی بھی آپ ہی ڈٹرمن کر لیجئے لیکن اصول اور قانون کے مطابق جو اپوائنٹنگ اتارٹی ہے وہ ہی آڈیٹر کی فی بھی ڈٹرمن کرے گی اوکے آئیے اس چیز کو سلائڈ کے ذریعے سے مزید اچھی طرح سے دیکھتے ہیں appointing authority directors remuneration fixed by directors appointing authority commission یعنی کہ ایس سی سی پی تو اس کی ریمونریشن بھی will be fixed by the commission یعنی کہ S C C P in all other cases members of the company یعنی کہ شیئر ہولڈرس اب بات آتی ہے کہ ہم نے نیا آڈیٹر جب اپوائنٹ کرنا ہے تو کیا پروسیجر کمپنیز آرڈیننس میں ہماری گائیڈنس کے لیے موجود ہے دیکھیں جب بھی نیا آڈیٹر اپوائنٹ کرنا ہوگا تو کوئی ممبر نوٹس دے گا اینوئل جنرل میٹنگ میں اور یہ نوٹس 14 ڈیز پہلے ہونا چاہیے 14 ڈیز نوٹس ہوگا اینوئل جنرل میٹنگ میں کہ جی ہم نیا آڈیٹر اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں اب اس نوٹس کے بارے میں ایک تو فوری طور پر جو پریویس آڈیٹر ہوگا اس کو اطلاع کرتی جائے گی اور دوسرا یہ notice within seven days members کو سرکولیٹ کر دیا جائے گا ریپیٹ کر رہا ہوں اگر ہم آڈیٹر چینج کرنا چاہتے ہیں اینوئل جنرل میٹنگ میں تو ایک نوٹس پیش کیا جائے گا کسی ممبر کی طرف سے جو کہ فورٹین ڈیز نوٹس ہوگا یعنی کہ اینوئل جنرل میٹنگ سے فورٹین ڈیز پہلے اب جیسے وہ نوٹس سرو ہوگا فوری طور پر وہ نوٹس جو ریٹائرنگ آڈیٹر ہوگا اس کو بھیج دیا جائے گا اور ساتھ ساتھ ہی باقی کے ممبرس کو بھی نوٹس سرو کر دیا جائے گا ہاں اگر وہ کمپنی جس کمپنی کے آڈیٹر کو اب ہم ریپلیس کرنے جا رہے ہیں کسی دوسرے آڈیٹر کے ساتھ وہ کمپنی ایک لسٹڈ کمپنی ہے تو ایسی صورت میں ہم یہ نوٹس دو نیوز پیپر میں پبلش کروائیں گے ایک انگلش اور دوسرا اردو نیوز پیپر ان دو نیوز پیپر میں یہ نوٹس پبلش کروایا جائے گا اور اسپیشلی جس شہر میں اس کمپنی کا اسٹاک ایکسچینج موجود ہے جس اسٹاک ایکسچینج میں وہ لسٹڈ ہے لائک اسٹاک ایکسچینج کراچی میں موجود ہے اسٹاک ایکسچینج لاہور میں موجود ہے اور اسٹاک ایکسچینج اسلام آباد میں موجود ہے تو وہ کمپنی جس بھی اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے اگر تو تینوں شہروں کے اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے تو تینوں شہروں کے نیوز پیپر میں اس کو پبلش کروایا جائے گا اور اگر وہ کمپنی صرف کراچی میں لسٹڈ ہے یا صرف لاہور میں تو صرف کراچی میں یا صرف لاہور کے نیوز پیپر میں اس کو پبلش کروایا جائے گا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ نوٹس ممبر بھیجے گا اینوئل جنرل میٹنگ میں فورٹین ڈیز پہلے اس نوٹس کو ریٹائرنگ آڈیٹر کی طرف بھی بھیجا جائے گا فوری طور پر اور باقی ممبرس میں بھی سرکولیٹ کیا جائے گا ود ان سیون ڈیز اور اگر وہ کمپنی لسٹڈ کمپنی ہے تو اس نوٹس کو دو نیوز پیپرز میں پبلش کروایا جائے گا اچھا اب ریٹائرنگ پارٹنر کو بھی ایک حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ریپرزینٹیشن پیش کرے وہ ریٹائرنگ پارٹنر جو اپنی ریپرزینٹیشن پیش کرے گا وہ ایک ممبر کو بھیج دی جائے گی یا اس کو اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر پڑھا جائے گا اچھا اب جب یہ ہم نے چینج کر لی آڈیٹر جس اینوئل جنرل میٹنگ میں ہم نے اس آڈیٹر کو چینج کیا ہے اس اینول جنرل میٹنگ کے کنکلوڈ ہونے کے فورٹین ڈیز کے اندر ہم نے اب ایس سی سی پی کو اطلاع کرنی ہے کیا اطلاع کرنی ہے کہ ہم نے نیا آڈیٹر اپوائنٹ کر لیا اور اس کی کانسنٹ ایس سی سی پی کو بتانی ہے اور جو ریٹائر ہو گیا اس کے بارے میں بتانا ہے ود ان فورٹین ڈیز اب یہ باتیں دنوں کی آپ لوگوں کے لیے یاد کرنا ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل ہو جائیں لیکن بڑی آسان ہے آپ جب اس کو بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ یاد رہ جائیں گی بہرحال اینول جنرل میٹنگ کے کنکلوڈ ہونے کے فورٹین ڈیز کے اندر آپ نے اب ایس سی سی پی کو بتانا ہے کہ ہم نے آڈیٹر چینج کر لیا اور نئے آڈیٹر کی کانسٹنٹ ہم نے ایس سی سی پی کو بتا دیں اب یہاں پر ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھیے گا اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ میں چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آرڈیننس 1961 کے تحت بات کرنے لگا ہوں چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آرڈیننس 1961 کے مطابق جو نیا آڈیٹر اپوائنٹ ہو رہا ہے وہ کمیونیکیٹ کرے گا ریٹائرنگ آڈیٹر کے ساتھ اگر وہ کمیونیکیشن نہیں کرتا یعنی کہ وہ پرانے آڈیٹر کو پوچھے گا جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے میرے اب آڈیٹر بننے پر اس کمپنی کے کیونکہ آپ ریٹائر ہو رہے ہیں اب کمیونیکیشن کی تمام پیچیدہ باتیں ساری آرڈیننس کے اندر لکھی ہیں میں اتنے باریک لیول پر آپ کو نہیں لے کر جانا چاہ رہا لیکن چونکہ یہاں پر چینج آف آڈیٹر کی بات ہے تو یہ بات آپ کے علم میں ہونا بہت ضروری ہے کہ whenever there will be a change in auditor تو جو نیا آنے والا آڈیٹر ہوگا اس کے اوپر یہ لازم ہے کس کے تحت چارٹرڈ اکاؤنٹینٹس آرڈینس 1961 کے تحت نئے اپوائنٹ ہونے والے آڈیٹر پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ریٹائرنگ آڈیٹر کے ساتھ کمیونیکیشن کرے اور اس کا ایک قسم کا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لے لے کہ جی میں اب نیا آڈیٹر بن گیا ہوں اس کمپنی کا آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا یعنی کہ نیا آنے والا آڈیٹر ریٹائرنگ آڈیٹر سے کمیونیکیشن نہیں کرتا according to chartered accountant ordinance 1961 تو وہ جو نیا آنے والا آڈیٹر ہے وہ گلٹی آف مس کنڈکٹ کا شکار ہوگا یہ بات ضروری ہے سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے لیں جی اب اس سارے ریپلیسمنٹ آف آڈیٹر کو ہم ایک سلائڈ کی شکل میں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں باتیں ذرا آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتی ہیں سلائڈ دیکھنے سے اور یاد بھی ہو جایا کرتی ہیں دیکھیے گا سلائڈ دیکھیے جی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ notice from a member from the date of annual general meeting at least fourteen days required ہیں اس کے پھر of the notice will be send to the retiring auditor کب ٹائمنگ اس کی کیا ہے فورتھ وتھ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پر ان کی ٹائمنگز اور دن کچھ یاد کرنے ہوں گے اس لیے میں آپ آپ کو یہ دکھا رہا ہوں تو ہم نے ریٹائرنگ آڈیٹر کو فورتھ ود فوری طور پر جیسے ہمیں ملا وہ نوٹس کہ جی ایک ممبر چاہتا ہے کہ ہم آڈیٹر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ جب آپ کو ملے گا فورٹین ڈیز بفور ملے گا نا جنرل میٹنگ جیسے آپ کو نوٹس ریسیو فوری طور پر آپ ریٹائرنگ آڈیٹر کو بھیج دیں پھر ساتھ ہی ساتھ وہ کاپی آپ نے ممبرس کو بھی بھیج دینی ہے اس نوٹس کی at least seven days before the date of annual general meeting آپ سے میں نے کہا تھا کہ اس کی پبلیکیشن ہوگی نیوز پیپر کے اندر یعنی کہ وہ نوٹس نیوز پیپر میں اب پبلش کروایا جائے گا اور اس کا ٹائمنگ کیا ہے جی any time before annual general meeting اس کے اوپر کوئی ٹائم کی بندش نہیں ہے ہاں ریپرزینٹیشن بائی آڈیٹر یہ بھیجی جائے گی ممبرس کو بفور اینوئل جنرل میٹنگ یا اس کو اینوئل جنرل میٹنگ میں پڑھا جائے گا جو ریٹائرنگ آڈیٹر ہے اس کی representation notification of the change of auditors اس کی ٹائمنگ کیا ہے جی within fourteen days after the date of annual general meeting جی یہ ساری باتیں آل دو اس کے اندر خشکی زیادہ ہے لیکن بہرحال آپ کا سبجیکٹ ہے آپ کا پیپر ہے آپ کو تیار کرنا ہے ایگزام دینے ہیں یاد بھی کرنا ہے اور اس کے اوپر محنت بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں اب ایک چھوٹی سی بات آج کے اس لیکچر سے متعلق جو میں آپ کو مزید شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے ریموول آف آڈیٹر سے متعلق ابھی ہم جو باتیں کر رہے تھے اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ ایک تو بات ہے کہ شیئر ہولڈر نے جو آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے اس کی بجائے ہم اب کوئی اور نیا آڈیٹر لینا چاہ رہے ہیں تو شیئر ہولڈر کا اپوائنٹ آڈیٹر کیسے ریموو کیا جائے اور دوسری بات کہ ڈائریکٹر نے جو آڈیٹر اپوائنٹ کیا ہوا تھا اس کو ریموو کس طرح سے کیا جائے دیکھیں آپ نے ابھی آج کے لیکچر میں یہ بات سیکھی تھی کہ ڈائریکٹر بھی آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں شیئر ہولڈر بھی آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتے ہیں سو so, اگر ڈائریکٹر نے آڈیٹر جو اپوائنٹ کیا ہوا تھا اس کو ریمو کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے شیئر ہولڈر کسی بھی جنرل میٹنگ کے اندر ریموو کر سکتے ہیں یعنی کہ اینول جنرل میٹنگ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے extraordinary general meeting E O G M extraordinary general meeting وہ کال کریں گے فورٹین ڈیز کے نوٹس پر فورٹین ڈیز کا نوٹس بھیجا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جی ہم آڈیٹر کو ریمو کرنا چاہتے ہیں اب وہ کوئی بھی ایک ممبر فورٹین ڈیز کا نوٹس بھیج کر آڈیٹر کی ریموول کے لیے ریزولوشن پیش کر سکتا ہے اب وہ ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کے اندر آڈیٹر کو ریموو کر دیا جائے گا سمپل میجورٹی کے ساتھ simple majority means 51 one percent کیونکہ ریزولوشن کے پاس ہونے کے لیے سمپل میجورٹی ضروری ہے اب اگر ہم بات کریں ان آڈیٹرس کی جنہیں شیئر ہولڈر نے خود سے اپوائنٹ کیا ہوا ہے ان کی ریموول کے لیے یہ بات میں پہلے آپ سے شیئر کر چکا ہوں ان کی ریموول کے لیے ہمیں اسپیشل ریزولوشن ریکوائرڈ ہوتی ہے اب جو شیئر ہولڈر نے اپوائنٹ بھلے ای او جی ایم کے اندر انہوں نے اپوائنٹ کیا تھا یا انہوں نے اینوئل جنرل میٹنگ کے اندر آڈیٹر کو اپوائنٹ کیا تھا شیئر ہولڈرس کے اپوائنٹڈ آڈیٹر کو ریمو کروانے کے لیے ہم اسپیشل ریزولوشن پر بیس کریں گے اور اسپیشل ریزولوشن کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا تھا وہ سمپل میجورٹی نہیں بلکہ seventy five percent majority required ہے وہاں پر اس حق میں کہ ہمیں شیئر ہولڈر کا اپوائنٹڈ آڈیٹر منظور نہیں ہے اب ایسی صورت میں ایس سی سی پی بھی انوالو ہو سکتی ہے وہ بھی نیا آڈیٹر اپوائنٹ کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی یہ تھی آج کی بات چیت آج جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی اس میں سب سے پہلی بات تو میں نے کی کہ کنہیں کروانا ضروری ہے آڈیٹ کروانے کے لیے پبلک لمیٹڈ کمپنی یا وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو کہ کسی پبلک لمیٹڈ کمپنی کی سبسڈری ہیں یا ان کا paid up capital three million یا اس سے زیادہ انہیں آڈٹ کروانا ضروری ہے پھر اس کے بعد میں نے بات کی آڈیٹرس کو اپوائنٹ کرنے کے ریفرنس میں فرسٹ آڈیٹر کی اپوائنٹمنٹ سبسیکوینٹ آڈیٹرس کی اپوائنٹمنٹ اور کیجول ویکینسی کے وقت آڈیٹرس کی اپوائنٹمنٹ اور پھر ہم نے لیگل کنسیڈریشن دیکھی regarding replacement and removal of the auditor اس میں بڑی چھوٹی چھوٹی پیچیدہ باتیں تھیں دنوں کا خیال نوٹس کتنے دن پہلے سرو کرنا ہے کتنے دن کے اندر آڈیٹر کو اپوائنٹ کرنا ہے ان باتوں کو اب آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ یاد کرنا ٹھیک ہے جی مجھے آپ اجازت دیجیے ٹل نیکسٹ لیکچر اس میں بھی ہم یہ لیگل کنسیڈریشن کے بارے میں کچھ باتیں مزید سیکھیں گے اللہ حافظ